في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معذر سامعین کرام شریعت متحرہ بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے دور رہنے کی ہدایت اس لیے دیتی ہے کہ چھوٹے گناہ بھی کرتے کرتے آدمی جب عادی ہو جاتا ہے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے لگتا ہے اسی لیے ہمارے علماء کرام نے فرمایا صغیرہ گنا صغیرہ اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اس کو دو ایک مرتبہ کیا جائے اور توبہ کر لی جائے اگر کوئی آدمی صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے تو وہ صغیرہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے جیسے ایک آدمی سفید پاک صاف شفاف کپڑا پہنتا ہے دو قسم کی گندگیاں ہیں ایک ہے کہ بہت ساری گندگی اس کے کپڑے پر لگ گئی تو کہیں گے کہ زیادہ گندگی لگی اور ہے ایک قطرہ گندگی کا لگا ایک ٹپکا خطرہ لگا کہیں گے تھوڑی لگی لیکن وہی قطرہ جب بار بار بار بار لگتا ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ سو مرتبہ تو اب وہ چھوٹی گندگی نہیں رہی اسے نہیں کہیں گے کہ ایک ایک قطرہ لگا ہے یہ سارے قطرے مل کر کپڑے کو ناپاک کر دیں گے اور گندا کر دیں گے اسی لیے ہمارے مشائق نے فرمایا جو مسلمان صغیرہ گناہ کی پرواہ نہیں کرتا کہتا ہے کہ یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے ایک دن وہ آئے گا کہ وہ کفر تک پہنچ جائے گا الحاظ بلّہ کہے گا ٹھیک ہے اب کرتے کرتے اس کو آدھی عادت ہو گئی اور وہ کبیرا گنا کرنے لگا اور کبیرا گنا کرتے کرتے گناہ کی جو اہمیت اور گناہ کی جو قباحت شناخت اور گناہ کے بارے میں خدا کے عذاب کا جو تصور ہے وہ نکل جاتا ہے ایک نماز جماعت سے چھوڑی اور اس نے کہا کہ صاحب جماعت کو چھوڑ کر میں ڈھیر چمار نہیں ہوا صرف جماعت ہی تو چھوڑا ہوں اس کے بعد وہ یہ کرنے لگے گا کہ جماعت چھوڑتے چھوڑتے قضا کرنے لگے گا فجر کی نماز ظہر میں پڑھنے لگے گا اشراق کے بعد چاش کے بعد پڑھنے لگے گا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک نماز سے دو نمازیں قضا کرے گا پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک نماز فجر کی چھوٹے گی کہے گا جب اتنے دنوں سے اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں ایک نماز کے چھوڑنے سے اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے گا فجر کی چھوٹی عشاء کی چھوٹی اور ہوتے ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آئے گا کہ عید سے عید کی نماز پڑھے گا اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب سال بھر نہیں پڑھ رہا ہوں تو عید کی ڈبکیاں مار کر میں اللہ کو کیا کر لوں گا کیا بگاڑ لوں گا کیا مجھے جنت مل جائے گی پھر وہ عید کی نماز بھی چھوڑ دے گا پہلے اس نے یہ کیا پاجامہ نکالا کہا کہ اگر سفید پینٹ کو تخنے سے اوپر پہن لیا جائے تو کیا برائی ہے قرآن میں پینٹ کا لفظ نہیں ہے حدیث میں پینٹ کا لفظ نہیں ہے وہ تو صرف ایسا ہے کہ رکو کرنے میں پریشانی نہ ہو سجدہ کرنے میں پریشانی نہ ہو اور ٹکنے سے اوپر ہو پہلے پاجامہ اترا اب اس کے بعد پینٹ اس نے پہنی تو کہا کہ ٹھیک ہے ٹکنے کے اوپر ہے اب پینٹ آ گئی تو اس کی ذات کی عادت لے کر آتی ہے اب دھیرے دھیرے دھیرے پینٹ بڑھنے لگی کہا کہ ٹھیک ہے نماز کے وقت پنجے چڑھا لوں گا پھر اس کے بعد خیال آیا کہ ذرا قیمتی پینٹ پہن لے شادی میں جانا ہے فنکشن میں جانا ہے برتھ ڈے کی محفل میں جانا ہے اب اس کو خریدا اب خریدنے کے بعد بیگم صاحبہ نے کہا کہ بھائی اس پینٹ کے ساتھ جبا سستا نہیں ہے اگر آپ نماز میں جائیں جبا پہن لیں جمعہ میں جائیں جبا پہن لیں ذرا محفل میں شرٹ پہن لیں اور وہ شادی کی بھیت کا جو سوٹ آپ کو ملا تھا پہن لیں تو آپ کی عزت وہ ہو جائے گی پہلے ہی سے تو جرو کا غلام تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں کون سا اس سے کافر ہو جاؤں گا میں کون سا اسے اسلام سے ہٹ جاؤں گا میں نے نبی کی سنت کی کون سی توہین کی مسجد کو جا رہا ہوں جبا پہن کر جمعہ میں جا رہا ہوں جبا پہن کر ٹوپی ڈال کر ذرا شادی خانے میں اگر میں نے جو ہے شرط پہن لیا تو کیا برا کیا اب وہاں اس نے پہنا اور پہن لینے کے بعد پھر اس کے بعد دو دن تین دن ہفتہ مہینہ ہر چھوٹی برائی بڑی برائی کو کھینچ کر لاتی ہے کسی چھوٹے گناہ کو اور کسی صغیرہ گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو یہ چھوٹا اس وقت ہے کہ آپ کرنے کے بعد تڑپ جائیں مچل جائیں توبہ کریں اور ندامت کے آنسو اپنے آنکھوں سے نکالیں اور قسم کھائے اے اللہ جان چلی جائے گی موت آ جائے گی لیکن زندگی میں یہ گناہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا آدمی کسی گناہ کو ہلکا سمجھے گا تو ہوتے ہوتے وہ کفر تک پہنچے گا اور آدمی کسی سنت کو معمولی سمجھے گا مسواک ہے سنت اس کے بغیر وضو ہو جاتا ہے اس کے بغیر غسل ہو جاتا ہے اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے اب یہ ہوا کہ صاحب اس کے بغیر جب وضو ہو رہا ہے تو کیا ضرورت ہے سفر میں ہم بھول کر چلے گئے کہیں اور گئے بھول کر چلے گئے اس کے بعد پھر جب موجود تھا کہا کہ اب ڈیڑھ بجے ہے زہر کی نماز کا وقت مسواک کرنا ضروری مسواک کرنے میں ایک رکعت چلی جائے گی اب مسواک گئی مسواک کے پیچھے مسواک کے برکات گئے مسواک کی رحمتیں گئی سرور آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاد فرمایا اس کا چھوٹا اور معمولی اگر فائدہ سمجھا جائے یہ ہے کہ مرتے وقت کلی میں کئی بار نصیب ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی قدر و قیمت یہ معمولی وہ معمولی اور دنیا کے معاملے میں ایک سکہ اگر گائے کے پاخانے میں گر جائے اور کسان کہے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ سکہ روپے کا تمہارا ہے اور یہ دو روپے کی نوٹ تمہاری ہے اگر تم اپنی جیب سے اسے اٹھاؤ تو ہم مانیں تو وہاں گائے کے پاخانے میں پھنسا ہوا روپیہ کا نوٹ اور روپے کا سکہ اپنی جیب سے جیب سے اٹھائے گا منہ سے اٹھائے گا اور یہاں شریعت کے یہ گناہ کیا بھی نہیں وہ گناہ کیا بھی نہیں داڑھی منڈانا کیا بھی نہیں کیا پوری دنیا کے لوگ جبے پہنتی کیا پوری دنیا کے لوگ ٹوپیاں پہنتی کیا وہاں انشٹ نہیں ہوتا کیا وہاں داڑھی نہیں مٹائی جاتی کیا اور روپے کے معاملے میں پیسوں کے معاملے میں دولت کے معاملے میں زمین کے معاملے میں قتل کرنا چاہے تو قتل کرے گا بڑی عجیب وبا ہے بڑی مصیبت ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی ان گناہوں کو کرتے کرتے کرتے ایک وقت ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے قرآن شریف کے تیسویں پارے میں سورہ متفقین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کلّا ران والا قلوبہم اللہ نے فرمایا نہیں ان کے دلوں کو مہر لگ چکی ہے ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں حدیث پاک میں سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مسلمان گنا کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر پڑتا ہے ایک اور گنا کیا دو نقطے پڑے ایک اور گنا کیا تین نقطے پڑے ایک اور گنا کیا چار نقطے پڑے فرمایا کہ گنا کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے کالا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اسے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اللہ کو گالی دے نبی کو گالی دے قرآن کی توہین کرے اسلام کی توہین کرے اس میں اور کافر میں فرق مٹ جاتا ہے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ختم اللہ والا قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ان کے کانوں پر ان کے آنکھوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے کو لٹکا دیا دیکھتے ہیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے اللہ کی پکڑ آ رہی ہے میں اللہ کی گرفت میں ہوں صبح میں ٹیبلٹ دوپہر میں انجیکشن شام میں پیشاب کی ٹیسٹنگ رات میں پیر کا دبا لینا اور ڈائٹنگ کا کروا لینا واکنگ کے لیے جانا اور بھونے ہوئے دو سلیس کھا لینا اور اپنے جو ہے جسم کو گھٹانے کی یہ سب جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مسلط کردہ عذاب ہے انسانوں کو اور انسان نہیں پہچان رہا ہے انسان کو بعض فرصت نہیں ہے ٹائم نہیں ہے خط لکھنے کے لیے فون کرنے کے لیے ماں باپ سے ملاقات کرنے کے لیے مرحومین کی خبروں کی زیارت کرنے کے لیے باپ کی خبر پر گئے ہوئے ماں کی خبر پر گئے ہوئے برس تو برسہ ہو جاتے ہیں سال سال ہو جاتے ہیں زندگی کی برکتیں زندگی کی رحمتیں کمائی کی برکتیں انسان میں کہتا ہوں کہ وہ مصالحت کر چکا ہے اللہ کے قہر سے اللہ کے عذاب سے اور وہ کمپرومائز کر چکا ہے ٹھیک ہے تو مارنے کا مار ہم کرنے کا کرتے ہیں تو بیماریاں دے تو مصیبتیں دے اور تو حادثات دے تو پریشانیاں دے تو خاندان کے افراد کو ہاسپٹل میں ڈال دے تو جیل میں ڈال دے تو ڈاکٹروں کے چکر لگا تو لائروں کے چکر لگا لیکن میں ہوں جو ایک باپ کے نطفے سے اگر میں پیدا ہوا تو داڑھی رکھ لوں گا نماز پڑھ لوں گا ختم اللہ علیہ کلو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو پھر گناہ اور نیکی کا فرق ختم ہو جاتا ہے مریض جب اس کا مرض بڑھ جاتا ہے تو بہانے میں کھانے کی چیز کا فرق ختم کر دیتا ہے دیوانہ پتا نہیں لگتا کہ کھانا کیا ہے بہانا کیا ہے دیوانے کو پتا نہیں لگتا کہ پیشاب کیا ہے اور پینے کا پانی کیا ہے اس حد تک ہمارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے ہمارے آنکھوں میں پردہ گر چکا ہے ہمارے کانوں پر پردہ گر چکا ہے حدیث پاک میں سرور کو آحد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے تین جمعہ لگاتار چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں جمعہ چھوڑنا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کارخانے میں مصروف رہا جمعہ کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور جمعہ چھوڑنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کاروبار کرتا رہا اور جمعہ کی نماز اس نے نہیں پڑھی اور جمعہ چھوڑنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی میاش دیکھتا رہا اور جمعہ کی نماز چھوٹ گئی ایک تو یہ ہے حقیقی معنوں میں جمعہ چھوڑنا اور جمعہ چھوڑنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی جمعہ کا اکرام احترام اور جمعہ کا حق ادا نہ کرے کیسے عام دنوں میں جمعہ کے دنوں میں کوئی فرق نہیں نہ غسل ہے نہ کپڑے بدلنا ہے نہ عطر لگانا ہے نہ سورہ پڑھنے کی تیاری کرنا ہے نہ مسجد میں پہلے جانے کی فکریں کرنا ہے نہ جمعہ کے دن درود پاک عام دن ٹی وی چلتی رہی جمعہ میں چلتی رہی عام دن بدبودار کپڑے پہنے رہے جمعہ میں پہنے رہے ہاں ایک ماحول ہمارے گھرانے میں ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں چلا رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمارے گھر کے افراد جاتے ہیں ڈیڑھ کے بعد دو کے بعد اور دو چار ڈبکیاں مار کر آتے ہیں وہ مار کر آ جائیں تو جس نے جمعہ کا اکرام احترام کیے بغیر اس کا حق ادا کیے بغیر اور اس کی عزت کیے بغیر اس کی تعظیم کیے بغیر کسی پر اگر ایسے تین جمعہ آئیں کہ وہ ڈیڑھ کے بعد آتا ہے دو کے بعد آتا ہے اسے جمعہ کا آنا جمعہ کا نہ آنا کوئی فرق نہیں پڑتا آیا فٹ پاتھ کے اندر ڈبکیاں مار دیا آیا چپلوں کے پاس ڈبکیاں مار دیا جاؤ دیکھو شہر کی مساجد کے اندر کتنے لوگ جمعہ میں پہلے جاتے ہیں سرور کو نہیں آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مسجد میں جمعہ کے دن اللہ تبارک تعالیٰ دروازوں فرشتوں کے پاس فرشتوں کو کھڑا کر کر رکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں دفتر دے کر رکھتے ہیں کہ جو پہلے آئے اس کا نام لکھتے ہیں اور اسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب جو دوسرے نمبر پر آئے اسے دوسرے درجے میں رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں گائے قربان کرنے کا ثواب تیسرا جو آتا ہے اسے تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے اللہ کے راستے میں بکری کو بکرے کو دمے کو قربان کیا چوتھے نمبر پر آتا ہے تو اسے چوتھے نمبر پر لکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مرغی سب کا خیرات کرنے کا ثواب پانچویں نمبر پر آتا ہے تو اللہ کے راستے میں انڈا سب کا اور خیرات کرنے کا ثواب یہ سب اہمیتیں کیوں ہیں کس کو اس کا احساس ہے کہ فرشتے دفتر لیے کھڑے ہوئے ہیں اور دیڑ کے بعد جو دھیڑ آتا ہے چمر کی اولاد آتا ہے اس کا نام کہاں لکھا جاتا ہے کس کو فکر ہے حدیث کے اندر کہا گیا اگر تین جمعہ ایسے گزرے کہ اس کا حق اس نے ادا نہیں کیا اس کی تعظیم نہیں کی اس کی توقیر نہیں کی اس کا احترام نہیں کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں تمام پیغمبروں نے حضرت موسا نے حضرت عیسا نے حضرت داؤد نے حضرت شیش نے حضرت نوح نے حضرت آدم نے حضرت ابراہیم نے حضرت لوت نے تمام پیغمبروں نے اللہ سے کہا اے اللہ جمعہ ہمیں دے دے اللہ نے کہا کہ جمعہ متبرک دن ہے مقدس دن ہے میں سید الانبیاء امام الانبیاء میرے چہیتے میرے محبوب بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دوں گا اللہ نے تمام کی دعاؤں کو مسترد کر کر اس امت کو دیا اور یہ امت نہ پہچانے سنڈے کا احترام سنڈے کا عمرہ جورو کو غسل کرانا خود غسل کرنا پارکوں میں لے جا کر جورو کی کمر کو مٹکانا اور بالغ لڑکیوں کے سینے کو دکھلانا فلم کی لائن کے اندر کھڑا ہونا پارکوں کی سیر و تفریح کرنا تو یاد رہا جو حرام کی اولاد کا بچہ جو خبیص کا بچہ شیطان کے نسبے سے پیدا ہوا تین جمعہ اگر اس پر ایسے گزرتے ہیں کہ ان کی عزت نہیں کی ان کا احترام نہیں کیا میں نے کہا یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے ہمارے لیے بکرا کا حج کا دن ہے آج عمدہ سے عمدہ پکے آج بہترین کپڑا پہنے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عید سے زیادہ عمدہ بہترین کپڑا پہنا کر دیتے ہے احترام اکرم جو دیڑھ میں آتا ہے یہ اس میں بات نہیں یہاں تو الحمدللہ کچھ احباب جمع بھی ہو جاتے ہیں بعض مسجدوں میں جمع بھی ہو جاتے ہیں لیکن عموماً پچانوے فیصد مساجد کے اندر ہوتا کیا ابھی ایک بھاشن چلتا ہوگا امام صاحب کا ابھی سوا ابھی ان کا تقریر چلتی ہوگی ہوگیڑھ ہاں ہاں اب اینڈنگ مومنٹ ہوگا اب صاحب وضو کریں گے اب اس کے بعد قمیض پہنیں گے وہ بٹن ٹوٹ گیا بیگم صاحب کو صاحب کو بلوائیں گے ذرا بٹن سی دو ارے چپل کہاں گئے نئے چپل نہیں پرانے چپل مسجد میں جانے چاہیے تاکہ قیامت میں پرانے جوتے ہی مجھے پڑیں گے تین جمعہ جس پر ایسے گزرے آخا فرماتے ہیں کہ اس کے دل پر ٹھپا لگ جاتا ہے یہ دیڑھ کے بعد آنے والے کو آپ مردم شماری کریں آپ گنے کتنے مسلمان دیڑ کے بعد آتے ہیں دو کے بعد آتے ہیں اللہ کی نگاہ میں یہ جو فرشتے جو کھڑے ہوئے ہیں مسجد کے دروازوں پر یہ جب امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے ان کا دفتر بند ہو جاتا ہے اور آنے والوں کی انٹری نہیں کرتے آنے والوں کا نام نہیں لکھتے اب تھپا جب لگ چکا ہے تو انسان کو پہانے میں حلوے کا فرق ختم ہو جاتا ہے پانی اور پیشاب کا فرق ختم ہو جاتا ہے اماں اور بیوی کا فرق ختم ہو جاتا ہے اسی لیے سوت کھا کھا کھا کر مری ہوئی اماں کی قبر کو کھود کر اس کی کفن کو پھاڑ کر اس کے ساتھ وہ بلاکار کرتے ہیں اگر زندہ دل ہو غیرت ہو ایمان ہو شرم ہو حیا ہو تو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ بھی ہم بستری کرتے ہوئے شرم کے ساتھ ہم بستری کرے گا حیا کے ساتھ ہم بستری کرے گا اما عائشہ صدیقہ رضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے آقا میرے محبوب میرے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی میں آپ سے ملاقات کرتی رہی آپ مجھ سے جب بھی ملتے رہے نہ میں نے آپ کی شرم کی جگہ کو دیکھا نہ آپ نے میری شرم کی جگہ کو دیکھا جو شرم والا ہوتا ہے حیا والا ہوتا ہے بیوی بھی شرماتی ہے ماں بھی جو ہے شوہر بھی شرماتا ہے اور جو بے شرما ہوتا ہے وہ مری ہوئی ماں کا بلاکار کرتا ہے یہ کیوں آتی ہے نوبت یہ اس لیے آتی ہے کہ ٹھپا لگ چکا ہے گناہ کا احساس ختم ہو چکا ہے اصل ہم نے سوچا کہ آج ایک وہ اہم چیز جو ہر فرد کے ہاتھ میں ہے موبائل اس تعلق سے کچھ اسلامی احکامات ہم آپ کے سامنے جمعہ کا عنوان بنا کر رکھیں اس کے فوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں کب اس کا استعمال مفید ہے کب اس کا استعمال نقصان دہ ہے اور اس کا جو ہے جائز طریقہ کیا ہے رنگ ٹون کون سے ڈالے جا سکتے ہیں کیا قرآن رکھا جا سکتا ہے کیا نعتیں رکھی جا سکتی ہیں کئی چیزیں ہیں ایک اہم ترین مسئلہ ہے آج اس سے ہم اتنے دور ہیں کہ جس مسجد کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اور اللہ کے قرآن کا حکم ہے پیدا قری القرآن لال تو میرے کلام کو پڑھا جائے تو تم آئس تم خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر دوسری تیسری مسجد کے اندر آپ کو جب امام صاحب انا آتینا کل کوسر پڑھ رہے ہوں گے تاہا مان سلنا پڑھ رہے ہوں گے یاسین القرآن اور الرحمان علام القرآن تو پیچھے سے دھیڑوں چماروں کی رنگ ٹون والا موبائل بج رہا ہوگا ایسے میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا موبائل آف کر دینا چاہیے یا نماز چھوڑ دینا چاہیے عمل کثیر عمل قلیل کس کو کہتے ہیں ایک ذہن کے اندر ایک بات تھی لیکن ان نقصانات کے اندر جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا موبائل کی گہرائی میں گئے اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے اور اس نقصان کا احساس مجھ امام کو آپ پہلی سب کے حاجی مختدی کو دوسری سب تقبیر تحریمہ سے نماز پڑھنے والے موبائل لیں گیلری کے اندر جائیں اور آپ اس کے اندر جو ہے دیکھیں فوٹوز کے اندر تو ضرور بیٹی کی فوٹو ملے گی بیٹے کی فوٹو ملے گی ضرور بیگم صاحبہ روٹی کو سینکتے ہوئے ملیں گی اور اما جان جھاڑو دیتے ہوئے ملیں گی یہ شرابی کمینے کی بات نہیں ہے یہ اس آدمی کی بات نہیں ہے جو آدمی تین جمعہ کی نمازوں کو چھوڑ کر یا جمعہ بے احترامی بے قدری کے ساتھ پڑھ کر دل پر جس کے ٹھپا لگا ہے یہ اس کی بات نہیں جو رمضان رمضان عمرہ کرنے جاتا ہے یہ اس کی بات نہیں جو سف اول کی تدبیر اولا کبھی اس سے فوت ہوتی ہے یہ یہ اس آدمی کی بات ہے جو نوازی ہے روزے دار ہے اور سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر مقدس اور متبرک سمجھا جاتا ہے اور مرنے کے بعد جنازہ جب اٹھے گا تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی یہ وہ تھا جو مسجد کے اندر پہلے آیا کرتا تھا ہمیشہ کلام باپ کو کھول کر پڑا کرتا تھا اللہ کے راستے میں سب کیا کرتا تھا خیرات کیا کھول کر دے میرا موبائل کھولیے کسی داڑھی والے کا کھولیے آٹے میں نمک زیادہ ہوگا کہ آپ کو ایسی تعداد ملے گی کہ جس کی گیلری کے اندر کسی کی تصویر کم سے کم کسی کتے ہی کی پکڑ لی کسی بندر ہی کی پکڑ لی کسی راستہ چلتے آدمی کی پکڑ لی وہ احساس ختم ہو چکا ہے اس لائن سے تصویر کی لائن سے اب اس پر جو ہے کریلا نیند چڑے کا کام یہ کیا کہ مدارس عربیہ میں پگڑیاں ڈال کر حدیث پڑھانے والے شیخ الحدیث کا لقب رکھنے والے امیر شریعت کا لقب رکھنے والے دارلوم دیوبند کے اندر استاد کا لقب رکھنے والے ممبر و محراب کے اندر امامت اور خطابت کا فریضہ انجام دینے والے اب ان کا جب میلاد کا جلسہ ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہوتا ہے اور یہ صاحب جب ایئرپورٹ کے اندر آتے ہیں تو باقاعدہ دوسرے ہی دن ہمارا پیشاب مسانے سے نکل کر پیشاب کے راستے سے باہر نہیں نکلا ہوگا علامہ میر شریعت اور مفتی صاحب اور شیخ الحدیث امام صاحب اور وقت کے ولی اور وقت کے قطب اور وقت کے بزرگ کی تصویر اخبار کے پنوں میں جہاں فلموں میں کام کام کرنے والے ہجڑوں کی تصویریں چھپتی ہیں فلموں میں کام کرنے والے زانیوں کی تصویریں چھپتی ہیں فلموں میں کام کرنے والے حرام زادوں کی تصویریں چھپتی ہیں جہاں سیاسی وہ کتے جو قوم کے قدار ہیں قوم کے ڈاکو ہے غریبوں کا پیسہ یتیموں کا پیسہ کتے کے بسکٹ روڈ کا تار پھلوں کی کھمبی سب کھا جاتے ہیں اور جہاں ان کی تصویر ہے بغل کے اندر حضرت علامہ مفتی شیخ الحدیث یہ بڑی داڑھی والے یہ بڑے امامے والے فقیروں کی طرح ہاتھ میں ایک کتاب لیے ہوئے ربن کاٹتے ہوئے ٹھنڈا ہلاتے ہوئے تقریر کے اندر ہاتھ اوپر انگلیاں اٹھاتے ہوئے اب اس انسان کو کہو حاجی سے اور سے کہو علامہ حضرت حاجی صاحب حضرت نوازی صاحب عمرہ کرنے والے صاحب سخی صاحب مسجد کے متولی صاحب اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو فوراً وہ سانس جو اندر تھی باہر نہیں آتی اور جو باہر تھی اندر نہیں جاتی یہ فتوا ٹھوک دیتا ہے ٹوپ کے اندر فتوا داخ کر بم کی طرح مارتا ہے ارے امیر شریعت صاحب آ رہے ہیں اگر حلام حرام ہوتا بخاری پڑھانے والے چالیس سال سے بخاری بنا رہے ہیں دیوبند کے فلاں شیخ الحدیث اور فلاں مسجد کے امام فلاں مسجد کے ولی یہ جو ہے تصویر میں آ گئے بڑا آپ کو جو ہے صاف فتوا ٹوکنے والے اگر حرام ہوتا تو یہ بخاری پڑھانے والے بچتے نہیں یہ کریلا نیم چڑے کا کام کیا ان علماء سو نے یہ علماء بد کردار نے کہ جنہوں نے فص کو ہوا دیا قبیلہ گنا کو ہوا ہوا دیا میں اللہ کی قسم کے ساتھ مباہلے کی دعوت کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سر پر رکھ کر ممبر و محراب کے اندر خدا مند قدوس کی مکمل قسم کھا کر اس بات کی قسم کھا کر کہ اگر تصویر جو ہے حرام نہ ہو خدا اسی وقت میرے ساتھ جو معاملہ کرے جیسے شراب کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے سور کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے مرے ہوئے انسان کے گوشت کھانے کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے بت پرستی میں کوئی شبہ نہیں ہے گنیش کی پوجا میں کوئی شبہ نہیں ہے رام کی پوجا میں کوئی شبہ نہیں ہے اور مسجد کے نماز کے چھوڑنے کے اندر گنا ہونے کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے میں خدا مند قدوس کی مجھے خدا نے جتنی سانسیں دی آپ کو جتنی سانسیں دی اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو جتنی سانسیں ملے گی اتنی مرتبہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی شک نہیں جیسے آج جمعہ کے ہونے میں ابھی دن کے ہونے میں ابھی سورج کے نکلے ہوئے ہونے کے میں ابھی ایک بج کر دیڑھ کے درمیان وقت کے ہونے میں ابھی ہم نورانی مسجد میں بیٹھنے کے بارے میں ابھی ہماری مردانیت کے بارے میں جیسے کوئی شک و شبہ نہیں کروڑوں خدا بندے قدوس کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہو کہ تصویر ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے جیسے سور حرام ہے جیسے مردار حرام ہے جیسے نماز کا چھوڑنا حرام ہے جیسے بے پردگی حرام ہے جیسے کفر حرام ہے جیسے شرک حرام ہے جیسے لات کی پوجا حرام ہے جیسے یہ کی پوجا حرام ہے اور جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بت پرستی کو حرام قرار دیا ایسے حرام ہے اب شبہ یہ ہو گیا کہ یہ گناہ اتنا عام ہوا اتنا عام ہوا کم وقتوں نے ساڑھے چھ سو سات سو کا موبائل بنایا اس میں بھی ایک عدد کیمرہ رکھ دیا وہ بیٹی کی پکڑ رہا ہے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ کتنے جو ہے دنیا کے پجاری ڈسپلے میں بیٹی کی فوٹو رکھتے ہیں بیٹے کی فوٹو رکھتے ہیں آخر ہے کیا خرابی اگر رکھ لیا جائے ہم نے خدا کی گالی تو نہیں دی ہے ہم نے خدا کی توہین تو نہیں کی ہے یاد رکھیے ایک بات یاد رکھیے اور اپنے پلو سے باندھ کر رکھیے کہ دلیل اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا امام جو کرے تم اس کو کرو تمہارا امیر شریعت جو کرے تم اس کو کرو تمہارا محدث جو کرے تم اس کو کرو تمہارے دیوبند کا استاد جو کرے تم اس کو کرو تمہارا سارے جمیت کا قائد جو کرے اس کو کرو دھڑے سے جمیت کی میٹنگیں ہو رہی ہیں جمیت کے جلسے ہو رہی ہیں جلیت کی جمیت علماء کے مخالف دہشت گردی کانفرنس ہو رہی ہے اور live telecast E T V Urdu میں ہو رہا ہے دارلوم دیوبند کا محتمین مسنت پر بیٹھا ہوا ہے دارلوم دیوبند کا استاد حدیث مسنت پر بیٹھا ہوا ہے دارلوم دیوبند کی کتابیں پڑھانے والا وہاں مسنت میں بیٹھا ہوا ہے یہاں پجاری بیٹھا ہوا ہوا ہے یہاں سیاسی کتا بیٹھا ہوا ہے اب لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے اکابرین وہ آ رہے ہیں ٹی وی کے اندر وہ آ رہے ہیں تصویروں کے اندر وہ آ رہے ہیں اخبار کی زینت بن کر اور تم نئی بلاک کے ایک کونے کے اندر بیٹھ کر جھنڈے سے کہتے ہو کہ تصویر حرام ہے ہم مانے دیوبند کی مانے ہم مانے ایک دیوبند کے ادنا بچے کی پڑ پوترے کی مانے ہم مانے امیر شریعت کی ہم مانے ایک جو ہے پیٹ پالو امام کی آج لوگ کشمکش کا شکار ہیں حضرات شک میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں شبہ میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ ہمارے لیے جو بنایا ہے وہ یہ نہیں کہا تمہارا امام داڑھی مڈاتا ہو تو تم داڑھی مڈاؤ شہر بنگلور کے اندر اس وقت میں آپ کی ہاتھ کی انگلی پکڑ کر ایسے اماموں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جو امام ایک مجھ داڑھی آنے کے باوجود وہ داڑھی کو کٹاتے ہیں ان کا ممبر پر جانا حرام ہے ان کا مسلح پر کھڑا ہونا حرام ہے ان کی نماز پڑھانا امامت کرنا مکرو تحریمی ہے اے لوگوں اے امت مسلمہ کے نوجوانوں اے غیرت مند مسلمانوں کیا امام کے داڑھی کٹانے سے کیا داڑھی کٹانا حلال ہو جائے گا کتنی امام کی عورتیں بے پردہ شہروں کے اندر گھومتی ہیں زمین جو ایم ایل اے بی وغیرہ ہے اس نے جب ائمہ کرام کو حج کے لیے بھیجا اور بس میں سوار ہوئی تو ایک صاحب نے کہا کہ اس منظر کو نہ دیکھتے تو اچھا تھا ان کرام کی بیویاں ان کی بیٹیاں ان کی گھر کی بوتا باقردہ خواتین جس کو ان کے مسلی دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے تھے محلے والے مچل جاتے تھے اس حج کی وجہ سے یہ ہوا اس سفر کی وجہ سے یہ ہوا کہ سب بس کے بے پردہ عورتیں آئی کوئی ٹاٹا کرنے لگی کوئی رونے لگی اور کوئی گلے ملنے لگی یہ سب چیزیں آج جو ہے آ گئی ہے تو کیا اس خاتون کے گھر سے نکلنے کی وجہ سے آپ اپنی عورت کو بے پردہ نکالیں گے کیا امام کا چندہ ہڑپ کر کر کھانے کی وجہ سے امت کے لیے مختلف کے لیے حرام مال حلال ہو جائے گا میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اپنے پیر و مرشد کو دیکھو تم اپنے امام کو دیکھو تم اپنے ملا کو دیکھو نے فرمایا تو پی کم امرائی لن تزل ما سک تم بھی کتاب اللہ ہی وہ سنتی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ نہیں کہ تمہارا امام و معاذ تمہارا استاد و پیر و مرشد تمہارے ماں باپ تمہارا سماج تمہارا معاشرہ تمہاری سوسائٹی بھاڑ میں جائے سماج بھاڑ میں جائے معاشرہ بھاڑ میں جائے خاندان کوئی کسی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا شوہر فرون جہنم میں ہوگا اور بیوی حضرت آسیہ جنت میں ہوں گی نہ صرف جنت میں ہوں گی بلکہ حدیث پاک میں سرور کو نہیں آخا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ میرا نکاح فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم کے ساتھ بڑھائیں گے بتلائیے کہ میاں بیوی ایک محل میں رہنے والے ایک بسترے میں سونے والے فرعون حضرت آسیہ پر جان دینے والا حضرت آسیہ فرعون کو سب کچھ سمجھنے والی تھی لیکن ایمان اور ہدایت کا مسئلہ آیا فریق انفی جنا وہ فریق انفی شعیر ایک جہنم کے راستے پر چل پڑا اور ایک جنت کے راستے پر چل پڑی جہنم کے راستے پر چلنے والا جنتی کو نہیں دیکھ سکتا اور جنت کے راستے پر چلنے والی حضرت آسیہ جہنمی کو اپنے پاس نہیں بلا سکتی ونادا اصحاب الجنہ اصحاب النار ان قد وجدنا ماں واد نہکا تو ہر وجہ تم ماں حقا میرا اللہ کہتا ہے یہ رشتہ داریاں اسی لیے میں چپ ایسے ہی نہیں کہتا میں مذاق کے لیے نہیں کہتا کوئی امام کوئی خطیب اور کوئی مقرر چورو کی غلامی کا لفظ استعمال نہیں کرتا بچوں کے پاخانہ چاٹنے کا لفظ استعمال نہیں کرتا حیض و نفاس کچھ چاٹنے کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہم جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم بھنگ کھا کر نہیں آتے ہم شراب پی کر نہیں نہیں آتے ہم نشے میں نہیں آتے ہم درود پڑھ کر خدا سے مانگ کر ہدایت کے فیصلے لے کر ربش راہلی صدری ویس لی امری خدا سے مانگ کر آخا پر درود پڑھ کر ہدایت کے بھکاری بن کر یہاں پر آتے ہیں یہ بار بار اس لیے کہتے ہیں اس بیماری میں بیمار بھی مبتلا ہے اچھا بھی مبتلا ہے اور یہ وہ بیماری ہے جو انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے اور یہ وہ جورو کی غلامی اولاد کی غلامی کی بیماری ہے کہ جس جو بیمار اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس کو اس کا پتا بھی نہیں ہوتا اور دمک کی طرح چاٹ کر اس کو بیوی ختم کر دیتی ہے اولاد اس کو تباہ کر دیتی ہے نہیں اگر کام آنا تھا بیٹے حضرت ابراہیم آزر باپ کے کام آتے اگر کام آنا تھا تو حضرت لوت اپنی بیوی کے کام آتے اگر کام آنا تھا حضرت نو اپنے بیٹے کے کام آتے اگر کام آنا تھا اکرما ابو جہل کا کام آتے اکرما صحابی ہیں ابو جہل باپ ہے کافر ہے حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں باپ آدر بتوں کا بنانے والا ہے حضرت لوت پیغمبر ہیں اور بیوی ان کی کافرہ ہے حضرت نو پیغمبر ہیں اور ان کا بیٹا خدا کے عذاب کا شکار ہو گیا میرا اللہ کہتا ہے اصحاب اصحاب الجنت النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مان لو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مان لو میں سب کے دل کے ساتھ سچائی کے ساتھ دل کے پنے کھول کر میں کہتا ہوں مان لو نہیں یہ بیوی کام نہیں آنے کی یہ اولاد کام نہیں آنے کی کفن کی گھاٹی کے ساتھ یہ رشتے ختم ہو جائیں گے اور جنازے میں سوار ہونے کے ساتھ یہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی کلام پاک کے آٹھویں پارے میں میرا اللہ کہتا ہے ونادا الجنت یا النار جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حقا ہم نے جو ہے اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے داڑھی رکھو گے حق پر چلو گے حلال کو اپناؤ گے ہمیں یہ ملے گا ہمیں یہ ملے گا ہمیں تو مل چکا ماں وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا کیا تمہیں بھی جو ہے وہ مل گیا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے جنتیوں کی بات جہنمیوں سے اور جہنمیوں کی بات جنتیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ کروائیں گے کتنی بیویاں جہنم میں ہوں گی اور کتنے شوہر جنت میں ہوں گے کتنے شوہر جہنم میں ہوں گے اور کتنی بیویاں جنت کے اندر ہوں گی کتنے اولاد جہنم میں ہوں گے اور ماں باپ جنت میں اور کتنے ماں باپ جہنم میں اور ان کے اولاد جنت میں کوئی کسی کے ایک سبحان اللہ نہیں دے گا ایسی اولاد کی ڈسپلے فوٹو آپ اپنے موبائل میں ان کے ناموں پر بلڈنگیں ان کے لیے حلال و حرام کی طویل میں کہتا ہوں کہ ان کو نمہاس میں دیوانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا چاہیے جس نے آخرت کو جانا جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کو جانا وہ بیوی کے مقام کو جانتا ہے وہ اولاد کے رتبے کو جانتا ہے ان کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کرتا ان کے لیے اپنی دنیا خراب نہیں کرتا سرور کون ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو تشیبنی قبل المشیبہ میں اسی عورت سے پناہ چاہتا ہوں جو عورت مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا بنا دے عورت اگر جس کی غلامی میں مر رہے ہو اگر تم غلام بن چکے ہو وقت سے پہلے بوڑھا بنا دے گی کٹلیوں کو خراب کر دے گی بالوں کو سفید کروا دے گی اور کمر کو جھپا دے گی اور غموں کا اور جو ہے پریشانیوں کا پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑے گا اس کی وجہ سے دنیا بھی گئی اور اس کی وجہ سے قبر بھی گئی اور اس کی وجہ سے آخرت بھی گئی اس کے لیے الگ نغمہ اس کے لیے ڈسپلے میں تصویر اس کے نام سے بلڈنگ میں کہتا ہوں کہ کائنات کے اندر اس سے بڑا کھاوٹ اور خاص طور سے اس مسجد میں آنے والے اور مسلسل بیان سننے والے مقرر کے مزاج کو پہچاننے والے جملوں کو پہچاننے والے پھر بھی اگر یہ بیماری ہے اگر یہ مرض ہے تو جمعہ کی نماز کے بعد سیدھے یہاں سے آپ کو آٹو میں منیمم سے زیادہ نہیں لگے گا جائیں اور کہیں ہاں واقعی میں دیوانہ ہوں پاگل کتے نے مجھے کاٹا ہے دیوانی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو جائیں اور اپنا علاج کرائے یہ وہ بیماری ہے موبائل کے اندر کیمرے کی تصویر کشی کی جس کا احساس مسلمانوں سے ختم ہو چکا ہے اور نمازیوں سے حاجیوں سے ختم ہو چکا ہے شان کے ساتھ فخر کے ساتھ گانے رکھنے والے فلم رکھنے والے گندی تصویریں رکھنے والے اداکاروں کے فلم کے اندر کام کرنے والی زانیوں کے اور بدکاروں کی گندی تصویریں رکھنے والے بلو فلم رکھنے والے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو نمازی ہیں جن کی تقبیر اولا فوت نہیں ہوتی جن کی جماعت کی نماز فوت نہیں ہوتی جن کی صفح اول فوت نہیں ہوتی کھول کر دیکھیے کہ نمک آٹے میں زیادہ ملے گا لیکن ایسے لوگ کم ملیں گے جن کے موبائل پاک ہو اور جن کے موبائل صاف ہو اور پھر اس کے بعد اتنا عام ہوا اتنا عام ہوا نمازی بے نمازی داڑھی والا داڑھی منڈا مرد عورت بڑے چھوٹے مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے امیر غریب متوسط فقیر شیڈول کاسٹ رائل فیملی والا سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور کیمرے ہیں اور یہ چیز جب کوئی بلا عام ہوتی ہے اور جب کوئی گنا عام ہوتا ہے اس کا احساس سماج اور معاشرے سے نکل جاتا ہے اور اس کی لپیٹ کے اندر علماء بھی آ جاتے ہیں اور حدیث پاک میں سرور کونین آقائد دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ سود اتنا عام ہوگا اتنا عام ہوگا اگر کوئی آدمی سود سے بچنا بھی چاہے تو سود سے نہیں بچے گا اس کی راک تو اسے لگ ہی جائے گی آج اگر کوئی تصویر سے بچنا بھی چاہے تو اس کی ہوا اسے لگ ہی جائے گی کبیرہ گناہوں میں بھی مراتب ہیں بھائی انسانوں میں مراتب ہیں نہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر محکمے میں مراتب ہیں ہوتے نہیں ہوتے ایک کانسٹیبل ہوتا ہے ایک سنگل اسٹار ہوتا ہے ایک ڈبل اسٹار ہوتا ہے ایک تھری اسٹار ہوتا ہے ایک اے سی پی ہوتا ہے ایک ڈی سی پی ہوتا ہے ایک کمشنر ہوتا ہے ایک ڈی آئی جی ایسے ہی نیکیوں کے اندر بھی مراتب ہیں گناہوں کے اندر بھی مراتب ہیں سرور کون آخائیں دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میرے اور میرے باپ کے نہیں ہیں اور دنیا کے کسی دارالفتا سے نکلے ہوئے مفتی کے قلم کی تحریر نہیں ہے کائنات کے قاضی کائنات کے مفتی اگر کوئی ان کے فتوے کو ٹکرائے گا اگر کوئی ان کے قول کو ٹکرائے گا اگر کوئی ان کی بات کو نہ مانے گا اس کی بیوی حرام ہو جائے گی اس کی اولاد حرام کی پیدا ہوگی فرمایا آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اشد نہ سی یوم القیامہ الفاظ دیکھیں انا بے شک اشد الناس سی قیامت کے دن سخت ترین عذاب والا گناہ بہت ہے گناہ بہت ہے فلم دیکھنا بھی گناہ ہے نماز کو چھوڑنا گناہ ہے داڑھی مڈانا گناہ ہے بت پرستی کرنا گناہ ہے شراب پینا گناہ ہے سور کھانا گناہ ہے ماں کی توہین کرنا گالی دینا گناہ ہے باپ کے جوتا مارنا گنا ہے بڑوں کی بے عزتی کرنا گناہ ہے آقا نے جب کہا ان اشدن میں نہیں جانتا کسی مفتی کو میں نہیں جانتا کسی شیخ الحدیث کو میں نہیں جانتا کسی امیر شریعت کو اگر کوئی امیر شریعت بنتا ہے اگر کوئی مفتی بنتا ہے اگر کوئی حدیث استاد الحدیث بنتا ہے اگر کوئی امام بنتا ہے اگر کوئی خطیب بنتا ہے میرے رب کی ست و جلالت کی قسم میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں کے سب بنتا ہے اس سے ہٹ کر کوئی مفتی مفتی نہیں اس سے ہٹ کر کوئی شیخ الحدیث حدیث نہیں اس سے ہٹ کر کوئی استاد استاد نہیں اس راستے سے ہٹ کر کوئی امام امام نہیں مانو اس راستے میں رہو گے تو تم پیون لگے کپڑے پہنو اور جسم کے اندر کیڑے مل ملائے تو تم اللہ کے نزدیک زمین آسمان میں پیارے ہو اور القام لگا لو استاد الاساتذہ شیخ الحدیث مفتی فلاں فلاں اور تم گناہ کا کام کرو اور اللہ رسول کو کو ناراض کرنے کا کام کرو اللہ تمہارے لقب کو نہیں دیکھے گا اللہ تمہارے ناموں کو نہیں دیکھے گا اللہ تمہاری مسنت کو نہیں دیکھے گا اللہ تمہارے محتمین اور مدرسے اور مسجد کے متولی ہونے کو نہیں دیکھے گا ان اللہ لا ينظر الى کم ولا الى کم میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہارے ظاہری شکلوں کو ظاہری ناموں کو پگڑی کو امامے کو تجوی کے دانے کو القاب کو نہیں دیکھے گا ولا کی ین الا اللہ تمہاری دلوں کو دیکھے گا کتنا تقویٰ ہے اور کتنی پرہزگاری ہے اور کتنا اللہ کا ڈر ہے اللہ کا ڈر ہوگا آخائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی ڈر نہیں ہوگا اور القاب کی پوجا ہوگی عہدوں کی پوجا ہوگی مدرسے کی پوجا ہوگی امامت اور خطابت کے لقب کی پوجا ہوگی تو جو چاہے وہ کرے گا ان اشد الناس عظام یوم القیامہ ایک زبر ایک زیر ایک حرف اگر جھوٹا ہو منہ مانگا انعام لے کر جا سکتے ہیں حدیث غلط ہو حدیث میں شبہ ہو حدیث کا معنی بدلا ہوا ہو آپ منہ مانگا انعام لے جا سکتے ہیں ان بے شک اشد سی عذاب لوگوں میں سخت ترین عذاب والا یوم القیامہ قیامت کے دن المصورون دنیا میں تصویر کشی کرنے والے کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے کیا شبہ ہے اس میں کیا ڈاؤٹ ہے لفظوں میں کیا ہیر بیر ہے سمجھنے والا گاؤں کا دیہاتی کسان ان پڑھ جاہی اس کے سامنے کہو ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب والا کون ہوگا المصورون جو دنیا کے اندر تصویر بنانے والا ہے کیا شبہ ہے اس میں کیا کوئی شیخ جبرائیل بھی آ کر حدیث کے آنے کے بعد میرے رب کی قسم آسمان سے جبرائیل بھی آ کر کہیں نہیں تم شادی میں فوٹو گرافی کرو ولیمے کے اندر فوٹو گرافی کرو سالی کے لڈو کھلاتے ہوئے فوٹو گرافی کرو گھر کی اوپننگ سرمنی میں فوٹو گرا یہ بلا اور یہ مصیبت یہ خدا کا قہر یہ خدا کا عذاب اتنا عام ہو گیا اتنا عام ہو گیا کہ باپ مر رہا ہے بیٹا باپ کی فوٹو پکڑ رہا ہے ماں مر رہی ہے اولاد اور بیٹیاں ماں کی سکرات کی عالم میں اسے کلمہ پڑھانے کے بجائے اسے منہ کے اندر زمزم کے قطرے ڈالنے کے بجائے ایمان کے ساتھ اسے رخصت کرنے کی فکر کرنے کے بجائے ارے ماں کو اس کروٹ سے بدلو اس کروٹ سے بدلو ماں میرا نام لو ماں ذرا مسکراؤ ماں ایڑیاں رگڑ رہی ہے ماں اس دنیا سے عالم برزق میں جا رہی ہے ماں کو ایک کلمے کی ضرورت ہے ماں کو کچھ یاسین زمزم کی ضرورت ہے ماں کے سامنے یاسین پڑھنے کی ضرورت ہے یہ خدا کا قہر ہے لوگوں میری مانو یہ خدا کا عذاب ہے میری مانو اس نے ماں کو بے کلمہ دنیا سے رخصت کروا دیا اس کیمرے نے اس تصویر کشی نے باپوں کو بے کلمہ دنیا سے رخصت کروا دیا جھوٹ نہیں ہے میری بات کئی لوگوں نے اپنے چچا اپنے باپ اپنے دادا اور اپنے گھر والوں کی فوٹو اس وقت ارے ننگے ناچتے ہوئے پکڑ لیا ہم مستری کرتے ہوئے پکڑ لیا گھر کے ادھاٹن میں پکڑ لیا پارکوں میں دوسروں کو سینہ دکھاتے ہوئے پکڑ لیا الگ بات رحم کرو رحم کرو کہ یہاں کہ جب اسے کلبے کی ضرورت ہے یہاں ایڑیاں رگڑ رہی ہے وہ یہاں ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت اور اسی کا دلایا ہوا کیمرہ قہر بن کر عذاب بن کر اس پر مسلط ہو رہا ہے اور وہ کیمرہ پکڑنے کی فکر میں ہے وہ ویڈیو گرافی پکڑنے کی فکر میں ہے سرور کون ہے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں بیسوں روایتیں بخاری شریف کے اندر ملیں گی مسلم شریف کے اندر ملیں گی ترمیزی پکڑنے والے کیا دلیل دیتے ہیں کیا ثبوت دیتے ہیں پکڑنے والے کیا ہیلا بناتے ہیں پکڑنے والے کیا جواز بناتے ہیں میڈیا بناتے ہیں اخبار بناتے ہیں شہرت بناتے ہیں میرے رب کی ست و جلالت کی قسم ان کے گڑے ہوئے مرے ہوئے آپ زمینوں سے آ جائیں اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو خدا اس وقت حاضر کر دے یہاں میرے سامنے آ جائیں ایک روایت وہ تصویر جو پکڑتے ہیں براہ راست اس کے حلال ہونے کی صبح قیامت ہو جائے گی حضرت اشرافی سور پھونک دیں گے اور زلزلہ قیامت کا آ جائے گا اور اللہ کی عدالت کا ترازو لگ جائے گا میری مانو مجھ پر بھروسہ کرو لک اللہ علیہ اجرا میں تم سے دعوت نہیں مانگتا میں تم سے دولت نہیں مانگتا میں تم سے پیسہ نہیں مانگتا <coughs> پیغمبر نے اپنی قوم کو یہی کہا میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس تقریر کے معاوضے میں اس بات کے کہنے میں کوئی چیز آپ سے طلب نہیں کرتا گڑے ہوئے ماں باپ آ جائیں اساتذہ آ جائیں ان کے شیوخ آ جائیں اگلی نسلیں قیامت تک کی آ جائیں صبح قیامت ہو جائے گی مانو کہ تصویر حرام تھی تصویر حرام ہے اور تصویر حرام رہے گی سخت ترین وعیدیں کرام پاک کے اندر اور احادیث نبویہ آپ کے اندر آئی ہوئی ہیں دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مشہور ننانوے نام ہیں ان کے اندر سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں وہ عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہے بڑی بابرکت آیتیں ہیں اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے باری ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا المصور تصویر بنانا میرا کام ہے شکلیں دینا میرا کام ہے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ انسان کو اکڑ پو کرنے کی ضرورت نہیں انسان کو تکبر اور گھمن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اللہ اپنی خصوصیت اپنی ذات اپنی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا سب ویرو قوم پامی شاہ کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے مادر رحم میں جب تم باپ کے گندے نسخے تھے جب تم ماں کا گندا کا خون تھا جب یہ دونوں کے انتراج اور امتزاج سے ان دونوں کے ملنے سے جب تم گوشت کا لو دھڑا تھے اگر یہ لو دھڑا گر جاتا تو دنیا کا کوئی آدمی تمہیں نہ پہچانتا یہ نطفہ گر جاتا دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا یہ نو مہینے سے پہلے حمل وضع ہو جاتا تمہارا نام نہیں رکھا جاتا تمہاری شکل نہیں بنی ہوئی ہوتی وہ لبی یو سب میرے حکم فل ارحام شاہ میرا اللہ کہتا ہے یہی ہے جس سے گندے نطفے جب اس میں تمہاری ماں کا حیث کا خون ملا ہوا تھا ایک اچھی بولی بالی شکل دی کہ ماں اس شکل کو دیکھ کر کہتی ہے میرے جگر کے ٹکڑے میرے چاند کے ٹکڑے میرے ستارے کے ٹکڑے میری جان میرا دل کہتی ہے یہ ماں نے جو اپنی اولاد کو میرا دل کہا بیوی نے شوہر کو جو میری جان کہا اور شوہر نے بیوی کو جو میری لیلا کہا میری محبوبہ کہا یہ خدا کی دین یہ خدا کی صفت تصویر تصویر کی صفت تھی وہ لدی یو سویر شاہ کہ میرا اللہ تمہارے مادر رحموں کے اندر جیسی چاہی شکل دی یاد رکھو اللہ کی نقالی کرنا ذات کی اللہ کی نقالی کرنا صفات کی شرک ہے جیسے بت پرستی حرام ہے کیوں اس لیے کہ بت پرستی کے اندر اللہ کی نقالی کی جاتی ہے کہ گنیش بھی اللہ ہے رام بھی اللہ ہے پیران پیر کو بھی اللہ مان کر کوئی سجدہ کرتا ہے شرک ہے جنید بغدادی کو کوئی اللہ مان کر اولا اولاد دینے والا سمجھ کر روزی دینے والا سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو کیوں حرام ہے اس لیے کہ سجدہ اللہ کی صفت ہے تخلیق اللہ کی صفت ہے نفع دینا اللہ کی صفت ہے نقصان دینا اللہ کی صفت ہے عبادت کیا جانا معبود ہونا اللہ کی صفت ہے لا الا اللہ لا موجودہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے جیسے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشور بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی غبار بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی جبار بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی ستار بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی رحمان بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی رحیم بھی نہیں ہے جیسے اللہ کے مقابلے میں کسی کو رحمان بنانا شرک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو ستار بنانا شرک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی سے اولاد مانگنا شرک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی سے کاروبار مانگنا شرک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی سے لڑکا مانگنا شرک ہے اللہ کے مقابلے میں کسی سے صحت مانگنا شرک ہے ایسے ہی اللہ کے مقابلے میں تصویر کا بنانا جیسے وہ شرک ہے یہ بھی شرک ہے واللہ الخالق الباری المصور مصور اللہ کی صفت ہے تو کہا اے بندو میری ذات کا مقابلہ نہ کرو اور میری صفات کا مقابلہ نہ کرو اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تصویر کو حرام قرار دیا کہ تصویر کا پکڑنے والا خدا کی جو صفت ہے المصور اور خدا کی جو شان ہے المصور اس کی وہ نقالی کر کر اللہ کی ذات سے اللہ کی صفات سے مقابلہ کرتا ہے اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اور گناہوں کے مقابلے میں اس گناہ کو سخت ترین قرار دیا ان شد الناس عذابا يوم القيامه قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا المصورون کن کو جن کو دنیا میں شکرانے میں تصویر بنائی البموں کے البم بھر چکے ہیں باپ کی تصویر ہو جلا دو دادا کی تصویر وہ جو پرانی جو ہے پرانی کرسی کے اندر بیٹھ کر لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اس کو جلا دو ان کے نام ستہ کرو ان کے نام خیرات کرو اگر کسی پیر کی تصویر بنتی ہے اگر کسی مرشد کی تصویر بنتی ہے اگر کسی بابا کی تصویر بنتی ہے طے کر لو کہ جب یہ ظاہری اعتبار سے گناہ سے نہیں بچا باطنی اعتبار سے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے وہ میرا باپ ہو میرا استاد ہو میرا پیر و مرشد ہو میں چیلنج کے ساتھ دل کی یقین کی گہرائیوں کے ساتھ اور عزم مسمم کے ساتھ کہتا ہوں کہ تصویر گناہ کبیرہ وقت کا شیخ الحدیث وقت کا شیخ النصیر وقت کا امام وقت کا قطب حرام حرام ہے کسی فرق کے کرنے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا اب اگر میں تصویر پکڑوں تو میرے بارے میں طے ہے حضرت امام صاحب جب ظاہری اعتبار سے تصویر سے نہیں بچ سکے میری بیگم تمہارے گھر جب دعوت نامہ دینے آئے گی تمہاری ضمانت نہیں تم ہاتھ ڈال سکتے ہو اس لیے کہ تصویر کشی جیسے سخت جرم کے اندر جب تم مبتلا ہو سخت تصویر کشی جیسے سخت خدا کے مقابلہ کرنے کے جرم میں مبتلا ہو پیچھے کیا کرتی معلوم نہیں ہے سمجھ گئے جو آدمی ظاہری اعتبار سے دھوکہ دیتا ہے اور کہتا یعنی میں نے آپ سے قرض لیا اور میں نے کہا کہ کل آپ کو لوٹا دوں گا نہیں لوٹایا کل آپ آئے میں نے کہا اگلے ہفتے آئے اگلے ہفتے آئے پھر میں نے کہا اگلے مہینے آئے ایسے چونا لگایا کہ چپل آپ کے جسک گئے آپ کو قرض نہیں ملا اب اگر میں چندہ اصول کرتا ہو میں مسجد کا متولی ہوں اور میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں تو آپ اندازہ لگا سکے حضرت لیے ہوئے قرض کو واپس نہیں کر سکے تو لوگوں کی وہ امانت جس کا حساب آپ جانے اللہ جانے خدا جانے اس پہ یقیناً کرتا ہے جو آدمی ظاہری دھوکہ دیتا ہے پسے پردہ وہ کیا نہیں کرتا ہوگا تو طے ہے گناہ کبیرہ تصویر جو علماء اس میں مبتلا ہے جو امام اس میں مبتلا ہے جو شیخ الحدیث اس میں مبتلا ہے جن کو بڑا کہا جاتا ہے مبتلا ہے معلوم نہیں کہ پیچھے یہ لاٹھیوں میں کیا کرتے ہیں ارے جب اتنے بڑے گناہ ہے کبیرا اور بہت سخت وہ گناہ کہ حدیث پاک میں سرور کون آخائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان تصویر والوں کو بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے ان کے اندر روح ڈالو تمہارے باپ میں دم ہے مری ہوئی چمٹی میں دم ڈال سکتے ہو تمہارے دادا میں دم ہے مرے ہوئے مچھر کے اندر دم ڈال سکتے ہو تم مرے ہوئے مچھر کو زندہ نہیں کر سکتے مری ہوئی مکھی کو زندہ نہیں کر سکتے مری ہوئی چمٹی کو زندہ نہیں کر سکتے یہ جو چوروں کی جو ہے تصویریں پارک کے اندر کمر میں ہاتھ رکھ کر بسترے پہ سو کر طواف کر کر صفا مروا میں جا کر اللہ کے کامے میں صفا مروا کے درمیان مینا میں مستریفہ میں پکڑے ہو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہو میں اور آپ پاخانہ نہیں کھاتے میں اور آپ پیشاب نہیں پیتے ہم پانی پیتے پیتے ہیں ہم روٹی کھاتے ہیں ہم چاول کھاتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی بتاؤ اللہ کو کیا جواب دو گے اللہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑے گا آپ کا دامن پکڑے گا کہے گا تیری ماں کے تصویر میں جان ڈال تیری بیوی کے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے جو پکڑنے والے ہیں وہ کیا جواب دیتا ہے شیخ الحدیث اسے پوچھو یہ حدیث نہیں ہے کیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جو جن کی تصویریں بنائی جاتی ہیں شیخ الحدیث صاحب امیر شریعت صاحب استاد حدیث دارلوم جمیت علماء کے قائد جو تم فوٹو میں آ رہے ہو حدیث ہے تو کیا جواب ہے اس کا حدیث ہے تو کیا جواب ہے معمولی بات نہیں پالیسی کی بات نہیں اگر مگر کی بات نہیں صاف صاف سی بات کہو حدیث ہے ہم مجرم ہیں ہمارے پاس پیسے کی ضمانت نہیں ہمارے پاس تمہاری ماں اور بہنوں کی عزت کی ضمانت نہیں جن کی تصویریں اخباروں میں آتی ہیں جو ٹی ویوں کے اندر اللہ کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کی وعیدوں کی فکر کیے بغیر ڈھلنے سے بڑے بڑے امامے ڈال کر شائع ڈال کر ہاتھ اٹھا کر خدا کے دربار میں دعا کرتے ہوئے ربن کاٹتے ہوئے غریبوں کی شادیاں کروا کر آتے ہیں میرے رب کی قسم اگر انہوں نے اس کبیرہ گنا کی پرواہ نہیں کی تو کہتے ہیں کہ چاول کے دانوں میں جب چاول پکتا ہے کچھ دانوں سے پتہ لگ جاتا ہے ایسا نہیں کہ اوپر کا چاول کچھ اور ہے اندر اندر کا چاول کچھ اور ہے یہ چاول کے دانے ہیں انہوں نے بتا دیا ہے تمہاری ماؤں کو میرے پاس نہ بھیجو تمہاری بیٹیوں کو میرے پاس نہ بھیجو مجھے مدرسے کا ذمہ دار نہ بناؤ مجھے امام نہ بناؤ جب اتنا بڑا کبیرا گنا خدا سے مقابلہ کرنے کا جب اخبار کے اندر میں ڈھیڑوں چماروں کی سب میں آ گیا ٹی وی کے اندر جہاں گندے برے سہج اور جو ہے بھڑکانے والے شہوتوں کو سیریل آتے ہیں وہاں آ گیا قوم کے لوگ بے وقوف ہو چکے ہو میرے پیچھے عید کی نماز پڑھتے ہو میرے پیچھے پنج وقتہ نماز پڑھتے ہو مجھے مدرسے کا محتم بناتے ہو وہ جو ہے اخباروں میں تصویریں لا کر قوم کے ضمیر کو جھنجوڑ رہے ہیں جو اتنے بڑے گناہ کی پرواہ نہیں کرتے کیا ضمانت کے چھوٹے موٹے گناہوں کی وہ پرواہ کرے دم کرنے کے بہانے کیا وہ چولی کے اندر ہاتھ نہیں ڈالیں گے کیا وہ پیسوں کے بارے میں روپیوں کے بارے میں مدرسے کا کیا جو ہے وہ اہتمام کریں گے تو بہرحال اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان لوگوں کی عقلوں پر پردہ ڈالا ایسا سخت ترین گنا حضرت مولانا مفتی محمد دیکھو تعویل جو کی جاتی ہے ہر مسئلے میں تعویل کی جا سکتی ہے قادیانیوں کو پوچھو کہ غلام محمد قادیانی قرآن سے دلیل لائیں گے حدیث سے دلیل لائیں گے بخاری سے دلیل لائیں گے دیکھو بات وہ ہے جو صاف صاف سمجھ میں آ جائے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا حامین والکتاب المبین ہم کھلی ہوئی کتاب کے اگر مگر نہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ قیامت میں سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا بات ہو گئی اگر مگر نہیں پہلے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا پہلے زمانے میں بتا بناتے تھے پہلے زمانے میں ویڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھا یہ عکس ہے گیر لائو ٹیلی کاسٹ ہے تو الگ مسئلہ ہے اور اور اگر ڈائریکٹ جو ہے قرآن کا مظاہرہ ہو رہا ہے اسکرین رکھی جا رہی ہے کس کا بات بھی کرے میں یقین کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک قدم کہتا ہوں کہ آسمان کے ستر ہزار کعبے کو طواف کرنے والے بیت المامور کو طواف کرنے والے فرشتے بھی آ کر کہے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے یہ کھلی ہی بھی کتاب ہے کہ تصویر کل بھی دی تھی تصویر آج بھی حرام ہے تصویر جو ہے قیامت تک حرام رہے گی چاہے بڑے شیخ الحدیث آ جائے امام آ جائیں استاد آ جائیں پیر آ جائیں مرشد آ جائیں جو جو ہے بابائیں مر چکے اور ان کی زندگی میں ان کی تصویریں بطور بابا کی بگنے لگی جیسے یارب بابا ان کے ماننے والے گھروں کے اندر تصویریں رکھتے ہیں ایک گاڑی مڑا آدمی بیٹھا ہے چیئر کے اوپر بیٹھا ہے لاٹھی لیے ہوئے ہے یارب بابا کی پرستش کی جا رہی ہے اور اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ اگر صبح اٹھ کر اس کی تصویر دیکھ لی جائے شام تک کام بن جاتے ہیں اگر گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے اس کو دیکھ لے رحمتیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے جوگل بابا اس کی زندگی کے اندر اس کی تصویریں بن گئی اور گھروں کے اندر آویزاں ہونے لگی لکھ کر رکھ لو یہ پائمانہ ہے یہ اصول ہے کہ تصویر جب گناہ کبیرا وہ بابا کیسے بن گیا وہ ولی کیسے بن گیا اپنی زندگی کے اندر گناہ ہے کبیرا ہوتا ہوا دیکھا اپنے اپنے مریدوں کے گھروں کے اندر اپنی تصویر کی پرستش ہوتا ہوا دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میرے حجرے کے اندر تشریف لائے اور آپ نے اپنے قدم کو واپس کر لیا یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے مانو سو فیصد سچی ہے اس میں کوئی ذوف نہیں ہے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے یعنی اب اس گناہ کو اتنا عام کیا اتنا عام کیا اب سچ بیان کرنے کے لیے مجھے قسم کھانا پڑتا ہے اور گناہ کرنے والا مجھے جوتے پھینکتا ہے ہمارے شان میں توہین ہو گئی ہمارے شان میں گستاخی ہو گئی رام زادو تم گناہ کا کام کام کرو اور تم کبیرہ کام کرو تم شریعت کا کھلواڑا کرو تم اکابرین اور بزرگان دین کی زندگی اور اس کا کھلواڑا کرو ہیرو بنو اور ہم حدیث بنائے تو تمہاری توہین ہو جائے ہم حق بیان کرے ہم سچ بیان کرے ہم حدیث اور قرآن کا آئینہ دکھائیں ہم جو ہے جو مجرم ہو جائیں ہم ملزم ہو جائیں ہائے ایک ایسا زمانہ آ گیا بھلے کو برا کہا جانے لگا اور برے کو بھلا کہا جانے لگا معروف کو منکر سمجھا جانے لگا اور منکر کو معروف سمجھا جانے لگا پیشاب کو زمزم سمجھا جانے لگا اور زمزم کو پیشاب سمجھا جانے لگا لوگوں دھوکے میں نہ ہو ولا دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے یہ حدیث ہے آقا ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں داخل ہوئے واپس چلے گئے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کب برداشت کر دی روتی ہوئی دہلی سکائی میرے آخا میرے محبوب آپ کے چہرے پر ناراضگی آپ کیوں واپس تشریف لے گئے آخا نے فرمایا عائشہ یہ کیا دیکھ رہا ہو یہ جو کپڑا لٹک رہا ہے بطور پردے کے اس میں تصویریں ہیں تصویر جہاں ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے اور تصویر جہاں ہوگی وہاں پیغمبر نہیں آ سکتا آخا نے فرمایا اتنا کہنا تھا یہ نہیں کہ صاحب میڈیا ہے یہ نہیں صاحب کافر بت بنایا کرتے تھے یہ نہیں صاحب تصویر کے معنی عکس کے ہیں یہ نہیں صاحب تصویر وہ ہے جو ظاہر نہیں ہوتی کچھ بھی اگر مگر نہیں فوراً اس کپڑے کو پھاڑا تصویر دو طرح کی ہو گئی اس کی منڈی دو ٹکڑے ہو گئی ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر اسے سل کر آپ نے تکیے کا استر بنا لیا یعنی تصویر ٹکڑے ہو گئے ایسا استر نہیں بنایا کہ سادہ گبل تصویر ہو ایسا ایسا بیچ میں سے کپڑے کو کاٹا کہ تصویر کے دو ٹکڑے ہو گئے تب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں داخل ہوئے اس مفتی سے پوچھو مفتی صاحب اخبار میں جب تک تصویر ہوگی اگر آخا ہوتے تو تمہارے دارالفتہ میں داخل ہوتے مدرسے کے محتبیم سے پوچھو محتبیم صاحب چندے کی ڈکار لینے والے چرم قربانی کی ڈکار لینے والے میرے محبوب ہوتے اور اخباروں میں تمہاری تصویر چھپی ہوئی ہوتی فقیروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں مجبوروں کی طرح ایک سلیٹ ہاتھ میں چور کی دینا تختی کی دینا کافی ہے ارے رحم کر دے اپنے چہروں پر چور کے چہرے بدماشوں کے چہرے چہرے وہ اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ چوروں کے چہرے لے کر اتنی شان بدماشوں اور اچکوں کے کے حرام لک میں میں پیٹ ڈال کر کر کر شریعت کا کھلواڑا اتنی شان اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ملتان گئے اسٹیشن کے اندر اور اتر کر جب گیٹ سے باہر جانے لگے تو گیٹ کیپر نے یعنی گیٹ پر کھڑے ہونے والے گارڈ نے ٹی نے کہا کہ ٹی کی طرف آپ نے جو ہے ٹکٹ بنانے کی کوشش کی فوراً اس نے کہا کہ ٹکٹ اپنے پاس رکھیے مجھے جنت کا ٹکٹ بھی دیے مجھے محمد کا کلمہ پڑھائیے اللہ شاہ میں آپ کے ہاتھ پر محمد کا کلمہ پڑھ کر جنت کا ٹکٹ لینا چاہتا ہوں یہ ریل کا ٹکٹ نہیں اللہ مہور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد نے کہا کہ نہ تو تم نے کوئی واضح سنا نہ تو تم نے کوئی نصیحت سنی نہ تو تم حضرت کی کوئی مجلس میں آئے نہ تو تم نے حضرت کی کوئی کتاب پڑھی اب ٹکٹ ریل کی ٹرین کے لیے بغیر جنت کی ٹکٹ لینے کا ارادہ کیسے آ گیا فرمایا اس چہرے کو دیکھ کر میں نے سمجھ لیا کہ محمد کے عاشق کا چہرہ ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ چہرہ رکھتے تو کیا کرتے چور اچکے بدماش کڈنی خراب دل خراب خون کے اندر جو ہے سور کے گوشت کی بات چندہ ہڑپ کیے ہوئے بات آرے اخباروں کے اندر یہ چہرہ لیتے تو کیا کرتے یہ جنتی چہرہ مہکنے والا چہرہ حضرت شیر علی حیدری رحمت اللہ علیہ کا چہرہ لیتے کیا کرتے حق نواز کا چہرہ لیتے تو کیا کرتے عطا اللہ شاہ بخاری کا چہرہ لیتے تو کیا کرتے آج بھی اس دنیا کے اندر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز ہو کے عاشقین ہیں ان سے قسم دے کر پوچھو وہ کہتے ہیں اس جیسا چہرہ نہ دیکھا نہ مرتے دم تک دیکھیں گے یہ چہرے اگر ہوتے تو کیا کرتے بدماشوں کے اچکوں کے پک پاکٹروں کے داڑھی کہیں کٹی ہوئی کہیں جو ہے بڑی ہوئی پیٹ کے اندر کوئی اکثر مشین ہو کہیں چندہ نظر آتا ہے کہیں چرم قربانی نظر آتی ہے کہیں بچوں کا حق مارنا نظر آتا ہے کہیں شان پتی نظر آتی ہے کوئی عہدوں کی پوجا نظر آتی ہے آخا چلے گئے کیوں گئے دو دوسری بات نہیں کیوں گئے پرمایا کہ عائشہ اس تصویر کو کاٹو اب اس سے بڑھ کر بات ہو آج کب مفتی بڑھ گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے آئے آقا ہے علم کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں اللہ نے آدھا علم حضور عبد وسلم کا آپ کو مرحمت فرمایا یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں نہیں آیا تھا آج کے مفتی کو سمجھ میں آ گیا آج کے علامہ کو سمجھ میں آ گیا نہیں یہ میڈیا کا زمانہ ہے یہ اخبار کا زمانہ ہے یہ کھلا زمانہ ہے پیغمبر دعوت و تبلیغ کرنے آتے تھے تو پیغمبر کو میڈیا کا سہارا اللہ نے کیوں نہیں دیا پیغمبر کی تصویر کو اللہ نے کیوں نہیں دیا جو پیغمبر کو اللہ امتیوں کو اللہ نے پیغمبروں کی شکلیں اور تصویریں بنانے کی حکم کیوں نہیں دیا بلکہ فرمایا کہ لانت ہے اللہ کی ان لوگوں پر پیغمبر تو دور کی بات اس کی تصویر بنانا تو دور کی بات پیغمبروں کی قبروں کی جو پوجا کرے گا پیغمبروں کے قبروں کا جو سجدہ کرے گا پیغمبروں کے قبروں کی جو تعظیم اور تقریم کے اندر خدا کی شان میں توہین کرے گا فرمایا کہ اللہ کی اس پر لانت ہے اللہ کے مقابلے میں پیغمبر کی قبریں میں کوئی کام نہیں دیتی تو یہ تصویریں کہاں سے آ گئی گزشتہ جمعہ ہم نے جوگل بابا کے بارے میں کہا تو جمعہ کی نماز کے بعد ایک صاحب جا کر تبصرہ کرنے کیا بھی حضرت کسی بھی چھوڑ دے ڈیڑھ لاکھ رقمیاں ان کو دیکھنے گئے اگر فلم میں کام کرنے والا لمبو مر جائے تو اڑی کروڑ ادمی آئیں گے تو تیرے باپ کا بابا بن جائے گا وہ یہ کوئی دلیل ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد ڈیڑھ لاکھ آدمی دیکھنے آئے تو ولی ہو جائے دیکھو دو چیزوں کا فرق کرو ایک شہرت اور ایک مقبولیت دیکھو فلم میں کام کرنے والے جو کتے ہیں اور فلم میں کام کرنے والی جو رنڈیاں ہیں امریکہ جانتا ہے برطانیہ جانتا ہے ایران جانتا ہے ہندوستان جانتا ہے ملیشیا جان جانتا نہیں جانتا اور کہے کہ آپ کے اس بنگلور کے ایک جو ہے علامہ ہے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب امریکہ کے جو ہے اوباما کو شعیب اللہ ہم نہیں جانتا ہے ڈونٹ نو کہے گا برطانیہ کو وہ نہیں جانتا اب کوئی کہے کہ صاحب فلم میں کام کرنے والی بیبی ہے اور فلم میں کام کرنے والا فلاں رنڈوا ساری دنیا جانتی ہے اور مرنے کے بعد اسے جو ہے اتنا اسے سمان دیا گیا اور مفتی شعیب اللہ صاحب جو ہے سفر میں گئے یا خدا نہ کرے حضرت پردہ فرمائے تو کیا اس سے وہ بڑھ گیا یہ بے بخوبی کی بات ہے شہرت شیطان کو بھی ہے شہرت کو کون شیطان کو کون نہیں جانتا شیطان کی فلمیں امریکہ والا نہیں بنا رہا ہے ہر زبان میں شیطان کی فلمیں کیوں بن رہی اس لیے کہ وہ شیطان کو جانتے ہیں شہرت کا ہونا اور چیز ہے مقبولیت کا ہونا اور چیز ہے زمین کی مخلوق کو پوچھو حضرت علامہ ذوالفقار صاحب کون ہیں رحمت کی دعاؤں کے ساتھ یاد کریں گے سمندر کی مچھلیوں کو زبان آئے پوچھو علامہ ذوالفقار صاحب کون ہیں وہ رحمت کی دعاؤں کے ساتھ یاد کریں گے آسمان کے فرشتوں کو پوچھو آسین نانوتوی کون ہیں وہ رحمت کی دعاؤں کے ساتھ یاد کریں گے اور عرش کے فرشتوں کو پوچھو کہ اشرف علی تھانوی انداد اللہ بہاجر مقبولیت وہ ہے جو تحت سرا سے لے کر عرش تک تمام مخلوق اس کے حق میں دعائیں رحمت کرے اور شہرت وہ ہے جانے لیکن اس کے آنے کا اور اس کے جانے کا کوئی فرق نہ پڑے جوگل بابا کو شہرت ملی تھی مقبولیت نہیں ملی تھی یارب بابا کو شہرت ملی تھی مقبولیت نہیں ملی تھی حضرت مدنی کو مقبولیت ملی تھی شہرت نہیں ملی تھی شہرت اور چیز ہے مقبولیت اور چیز ہے اللہ اگر کسی بندے کو پسند کرتے ہیں فرماتے ہیں عرش والوں سے کہ تم اس بندے کو پسند کرو میں اس کو پسند کرتا ہوں عرش والوں کا دیکھا دیکھی ساتویں آسمان کے فرشتے ساتویں آسمان کا دیکھا دیکھی حدیث پاک میں آتا ہے چھٹویں ہوتے ہوتے آسمان دنیا ہوتے ہوتے زمین کے فرشتے ہوتے ہوتے زمین کے اندر کی مخلوق چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں مومن کے حق میں ابدال کے حق میں شہید کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان کے حق میں کر دیں جوگل بابا کے حق میں فلم میں کام کرنے والے کے حق میں یہ کیا دلیل بنا رکھی ہے صاحب ڈیڑھ لاکھ آدمی دیکھنے گئے صبح کو دس بجے ایک آدمی کھڑیا تھا پیشاب ہاتھ کھڑے کھڑے کر لیا پاکانہ کر لیا دیدار نصیب نہیں ہوا یہ کوئی دلیل ہے یہ کوئی نشانی ہے سنت پر زندگی اور سنت پر موت سنت پر جس کی زندگی ہوگی سنت پر اس کی موت ہوگی آقا نے فرمایا کہ موت کے بعد جمعہ اور عید کا انتظار نہ کرو فوراً اس کو تم خبر کے حوالے کر دو اگر نیک ہے تو جنت اس کو آپ نے جلدی دلا دی اگر برا ہے اپنے خاندوں سے برے بوجھ کو تم نے جلدی ٹلا دیا ہر دو حق میں مفید ہے ٹرو اس کو نکالو اپنے گھر سے نکالو اب تین دن دن تک سڑا کر رکھنا ایک مکھی اگر مردے پر بیٹھتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑ کو رکھ دیا گیا اب اسے گیس ڈالی جا رہی ہے اسے برف لگایا جا رہا ہے اور اس کو سڑایا جا رہا ہے تو مطلب یہ عذاب ہے نہیں ہے یہ اگر سنت پر جیسی زندگی ہوتی اللہ اس کی موت ایسا دیتے ہیں سنت سے ہٹ کر ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خاتبہ بھی ایسے دیتے ہیں جن پیروں نے اور جن مرشدوں نے تصویریں اپنے مریدوں کو دے رکھا ہے یہ ثبوت ہے کہ وہ سچا پیر و مرشد نہیں ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے سے قدم کو واپس لے لیا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا حدیث میں آتا ہے اللہ کہیں گے مانا کہ تو نے حج مبرور کیا مانا کہ تو نے حج مقبول کیا مانا کہ تیری نماز قبول ہے مانا کہ تیرا تحجد قبول ہے مانا کہ تیرا عمرہ قبول ہے تیرا مسجدوں کا بنانا قبول ہے لیکن صاحب یہ کیا کہ تو نے میری شان مصوری کا مقابلہ کیا ایک کام کر اس میں جان ڈال دے پھر جنت کو چلا جانا ہے کسی کے باپ کی ہمت مرے ہوئے مچھر میں میرا میرا باپ میرا خاندان آنے والی نسلیں جان نہیں ڈال سکتے یہ بڑے بڑے البم فوٹو کا جو ذخیرہ ہے یہاں سے جانے کے بعد مٹی کا تیل پیٹرول ڈالو جلاؤ اور سلا تو توبہ پڑو اور گناہوں سے استغفار کرو یہ نہ دیکھو فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے قیامت کے دن ان کو دیکھ کر کہو گے آلو ربنا انا اتانا سبیلا ہم نے ان کو جو ہے شیخ الحدیث سمجھا تھا بڑا متقی سمجھا تھا یا اللہ انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا ربنا من العذاب کبیرا اللہ یہ تصویر کشی کا مجھے جتنا تو عذاب دیتا ہے اس کا ڈبل عذاب اسے دے یہ امام کو یہ شیخ الحدیث کو امیر شریعت کو دے اس لیے کہ اسے دیکھ کر میں ہوئی بیٹی کی شادی میں میرے بیٹے کی شادی میں میں نے تصویر کو رکھا کہ یہ امام ہے غلط کام نہیں کر سکتا یہ محدث ہے غلط نہیں کر کام کر سکتا ربنا آتی ہی مزیفی من العذاب اے اللہ جتنا عذاب مجھے دے رہا ہے دگنا عذاب اسے دے اس کو دیکھ کر میں گمراہ ہوا تو شیطان کیا کہتا ہے اعلیٰ انی بری منکم و مما تھا میں تو نہیں جانتا صاحب تم کون ہو جب اس نے سب کچھ کروا دیا اور کہا کہ تیرے کہنے سے اور تیرے بتلانے سے ہم نے شیخ الحدیث کو دیکھ کر ہم نے مفتی کو دیکھ کر ہم نے علامہ کو دیکھ کر ہم نے میلاد کے جلسوں کی تصویر کو دیکھ کر یہ کیا تو سورہ حشر کی آیتیں ہیں وہ کہتا نا صاحب انی بری میں تو نہیں جانتا تیرا میرا میں کبھی تیرے سامنے آ کر بولیا کہ تجھے موبائل کیمرے کا لے لے میں تجھے کبھی کہا کیا آئی پاٹ لے کر جورو کی فوٹو پکڑ میں تو نہیں جانتا تیرا راستہ الگ ہے میرا راستہ الگ ہے کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے باتیں چاہے جتنی بھی ہو انسان اپنی ذات کی عادت نہیں چھوڑتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کتے کی دم ٹیڑی کی تیڑی ہوتی ہے اس کی فطرت اور اس کی ذات کی عادت کو بدلنا ہو علماء کے دامن کو پکڑو اولیاء کرام کے دامن کو پکڑو اس وقت اس زمانے کے اندر آپ آخری درجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعہ کے وہ بیانات جہاں شہر کے اندر ہوتے ہیں جہاں ہمارا ایمان بنتا ہے جہاں دنیا کی نفرت ہمارے دلوں میں آتی ہے آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے خدا کے عذاب کا ڈر پیدا ہوتا ہے خدا کی رحمت کی امیدیں ہوتی ہیں ایسے بیانات تو بالکل آپ ضائع نہ کرے ورنہ انسان کی فطرت اور ذات کی عادت وہ ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ ذات کی عادت جھلک جاتی ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بادشاہ نے کے سامنے وہ قیدی آیا اور اس قیدی کو کے سامنے قیدی نے کہا کہ یہ جو الو ہے یہ الو ذاتی الو نہیں ہے تو یقیناً اس کے پالنے والے نے کہا ہاں مجھے انڈا ملا تھا اور اس انڈے کو میں نے مرغی میں پالا تو مرغی کے اثرات اس الو کے اندر آ چکے تھے اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے پہچانا کہا کہ یہ مرغ کے بانگ دینے کی طرح گردن اٹھاتا تھا تو میں نے اس کی ذات کی عادت کو پہچان لیا اور گھوڑے کو کہا کہ یہ گھوڑا داتیلیا گھوڑا نہیں ہے یہ مضبوط اور طاقتور جہادی گھوڑا نہیں ہے تو میں نے بادشاہ نے پوچھا کیسے پہچانا تو کہا کہ اس کے پالنے والے اور پرورش کرنے والے کو بلاؤ تو بلایا گیا تو اس نے کہا یقیناً یہ بچہ جب پیدا ہوا اس کی ماں مر چکی تھی تو میں نے گائے کا دودھ پلا کر اس کی پرورش کی اور اسے پالا بادشاہ نے کہا واقعی تو انعام کا مستحق ہے الو کے کہنے پر دو روٹیوں کا اضافہ کیا اور گھوڑے کے کے کہنے پر اور دو روٹیاں قیدی کو مل گئی کہتے کہتے بات آگے بڑھ گئی تھی اور بات اتنی آگے بڑھی کہ بادشاہ جب سفر میں جا رہا تھا تو الو کو کہا تو دو روٹیاں بڑی اور جو ہے گھوڑے کو کہا تو اور دو روٹیاں بڑی اس نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ تو ذاتیلا نہیں ہے اب لوگ کہنے لگے کہ اس کی موت کی خرابی آ گئی اب اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے گا اور اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اب اس کا آخری وقت آ چکا ہے لیکن چونکہ پہلی دو باتیں اس کی سچی ثابت ہو چکی الو کے بارے میں اور گھوڑے کے بارے میں تو کہا لوگوں نے نہیں بادشاہ اس کی تصدیق ہونی چاہیے ایک ماں کو بلوایا جائے ماں آئی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ اس کے بعد اس نے ماں کو قسم دے کر پوچھا اس قیدی نے اب تک جو باتیں کہی وہ باتیں سچ نکلی یہ کیسے پتا لگا اب یہ جو بات کہہ رہا ہے کیا ہے سچ ہے جھوٹ ہے ماں کو جب قسم دیا تو ماں نے بتا دیا کہ ہاں بیٹے تیرا باپ وہ نہیں ہے جو وقت کا بادشاہ ہے ہم بغیر اولاد کے تھے ہمارے گھر میں ایک باورچی تھا اور اس کے بچہ پیدا ہوا تو ہم نے تجھے گود لے لیا آج تو بادشاہ بن گیا بادشاہ کو اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ اس نے مجھے کیسے پہچانا اور یہ راز آج تک راز تھا تو بادشاہ نے اس قیدی کو پوچھا کہ تم نے کیسے پہچانا الو کو تو پہچان لیا کہ اس کے انڈے کو مرغی کے باہوں میں رکھا گیا تھا کو پہچان لیا کہ اسے گائے کا دودھ پلایا گیا تھا تو نے مجھے کیسے پہچانا نہ میرا بچپنا دیکھا اور نہ تو نے میری جوانی دیکھی میں نے آپ کو بتایا تھا سوال کا جواب اسی سچے واقعے کے اندر موجود ہے اس نے یہ کہا کہ بادشاہ جہاں بنا جب کبھی میں کوئی اچھا کام کرتا اور جب کبھی میں انعام کا مستحق ہوتا تو آپ بجائے مجھے قید سے رہائی دلانے کے یا میری قید کی مدت کو کم کرنے کے یا مجھے زمین اور جائیداد دینے کے ہمیشہ یہ کہتے تھے دو روٹی بڑھا دو دو روٹی بڑھا دو میں نے ضرور سمجھا یہ باورچی کا بچہ ہے خاندانی بادشاہ تو ذات کی عادت جو ہوتی ہے وہ نہیں جاتی تصویر کا پکڑنا اتنا عام ہو چکا ہے اور یہ گناہ ہمارے خون کے قطروں میں اتنا بس چکا ہے کہ نکلنا مشکل ہے لیکن پھر بھی قرآن اور حدیث کی جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور بہت سارے حقائق جن کو سن کر آپ چونک جائیں گے انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے سامنے اس بات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے کہ آج پوری دنیا کے اندر مجاہدین کے خود کش حملے ہوتے ہیں یعنی وہ بم بنتے ہیں بچے بنتے ہیں عورتیں بنتی ہیں مرد حضرات بنتے ہیں کسی بلڈنگ کے اندر گھسے بلڈنگ کو جو ہے بم سے اڑا دیا جا بجا کالم لکھے جا رہے ہیں ان جو ہے چھکروں کی وجہ سے ان نوجوانوں کی وجہ سے اسلام کا نام خراب ہو رہا ہے جہاد کا نام خراب ہو رہا ہے اسلام کی شبی بگڑ رہی ہے سچا سچائی کیا ہے کیا قرآن میں اور حدیث میں ایسے خود حملوں کی حملوں کی اجازت ملتی ہے بچوں کے پیٹ کے اندر اور عورتوں کے بغل کے اندر بم رکھ کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے ایک اہم ترین سلکتا ہوا مسئلہ اور تصویر کشی کا جو بقیہ موضوع ہے اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے کمیٹی کی جانب سے ایک اعلان آیا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے کچھ دنوں کے بعد اتوار کو اگلی جمعہ بھی اعلان ہوگا یہاں جنرل باڈی میٹنگ کی جائے گی اس میٹنگ میں آپ حضرات سے جو پت کیٹیگری کے ممبر ہیں ان کو شرکت کی درخواست کی گئی ہے یہ کمیٹی کا اعلان ہے جو ہم نے آپ تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تصویر کشی کی غرمت اور اس کی قباحت کو ہمارے دلوں میں ڈالے اور اس گناہ سے بچنے اور امت کو بچانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین